ہے ہر صبح اس لیے شبنم کہ پتہ پتہ کرے ہم باجو تیری اس قدر ہم نے تیرا ذکر کیا قابل ذکر ہو گئے ہم بھی جدھر سے میں گزرتا ہوں نگاہیں اٹھتی جاتی ہیں میری ہستی بھی کیا تیرا ہی عالم ہوتی جاتی ہے قرآن حکیم میں احساس ہوتا ہے کہ بس نہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ بندے اللہ کا ذکر نماز روزے حج اور زکوٰۃ کے ذریعے کرتے ہیں بھلا یہ بتاؤ کہ اللہ بندوں کا ذکر کیسے کرتا ہے جیسا کہ اکثر عرض کے تھے صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر باز ہو یہ بات اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ بندوں کا ذکر کیسے کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ بندوں کا ذکر نماز اللہ حج و زکات وغیرہ کے ذریعے ہے اور اللہ کا ذکر بندوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جبرین سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں کو محبوب بنا لیا ہے یعنی وہ میرا عاشق نہیں بلکہ میں اس کا عاشق ہوں اللہ تعالیٰ اور جبریل فرشتوں کی مدد سے ساتوں آسمان میں یہ سدا بلند کر دیتے ہیں اور زمین کے ہر چپے پر یہ سدا بلند کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو محبوب بنا لیا سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا اور خدا توفیق دیتا ہے جنہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کرتے ہیں تب بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الحمد کو لوگ بچوں کی صورت کہتے ہیں حضرت علی وجوہ کا قول مبارک یاد آتا ہے فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کا خلاصہ سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ گیا اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں کہا گیا ہے وہ اس کی بے میں آ گیا ہے اور جو کچھ بے میں کہا گیا ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا یہاں یہ کچھ شاعری نہ معلوم ہو اس لیے کہ اب تو بزرگان دین اور صحابہ کے افواج جو ہے کا ذخیر معلوم ہو کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ نقطے میں سارا معاملہ سمٹ آیا ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے سمپے تو دل ہے جو تو زمانہ یہ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں ہوئی اور مولانا محمد علی جوہر کو دعوت دی گئی ہندوستان سے اور مقابلہ اسپیچ کا تھا برمحل تقریر کرنا تھی تو تاریخ گواہ ہے کہ بلیک بورڈ پر سے جو پردہ ہٹایا گیا اس میں پر بنا ہوا تھا میں تقریر کرنا یہ شاید سن کر حیرانی ہو کہ بڑے بڑے ادیب اور علماء اور انگریز قسم کے پڑھاکو کوئی دس منٹ سے زیادہ نہیں بول سکتا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے چار مرتبہ وقت مانگا اور ایک گھنٹہ تقریر کی یہ تو لوگوں کو ہسٹوریکل افیکٹ معلوم ہے تاریخی تجزیہ مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مدینہ منورہ میں صفت پر تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو عشاء کے بعد تقریب شروع کی تھی جب فجر کا وقت شروع ہونے لگا تو حسرت سے بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ علی سے صفر پر تقریر کرنے کا حق ادا نہیں ہوا ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے اور جب دیکھ نہ سکتے تھے تو دریا بھی تھا قطرہ جب دیکھ لیا قطرہ بھی دریا نظر آیا تو الحم شریف اور یہ دس صورتیں یہ بچوں کی صورتیں ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آخر کا کلام جو ہے کنکلوڈنگ جو کہتے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے چنانچہ دس صورتوں میں پورے کلام اللہ کا مضمون سمو دیا گیا اور جو کچھ دس صورتوں میں کہا ہے اس کا خلاصہ علم شریف میں آ گیا اس کی وسعت کا یہاں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خواجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک طرف خلیفہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اور دوسری طرف شاگرد ہیں فرماتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں کہ شیخ فرمایا کرتے کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پھر صرف بیس برس بیان کی یہاں بیس منٹ بیس گھنٹے بیس ہفتے بیس سال فرمایا بیس برس بیان کیے واللہ نہ علم ساتھ دے گا نہ عمر ساتھ دے گی ورنہ تمام عمر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا رہے دوسری فضیلت علم شریف کی یہ ہے کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شریف میں مجھے دو چیزیں بطور تحفے کے دی گئی پہلا تحفہ سورہ فاتحہ کا ہے اور دوسرا تحفہ سورہ بکرا کی آخری رکوع کا ہے امن رسول کا یہ مجھے تحفے میں دیا گیا سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ تحفہ یا تو اپنی حیثیت سے دیا جاتا ہے یا جس کو دیا جاتا ہے اس کی حیثیت پیش نظر ہوتی ڈاکٹر تبارک و تعالیٰ کی حیثیت ظاہر و معلوم ہے کہ ازل تیری منزل ابد تیری محفل ازل تیری منزل ابد تیری محفل ازل سے ابد تک تیرا نام ساتھی ازل سے ابد تک تیرا نام ساتھی کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا اور نہ ہوتا تو خدا ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا تھا اور نہ ہوتا تو خدا ہوتا اور ڈوبو یا مجھ کو ہونے نہیں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا یہ تو ذات گرامی ہے پروردگار عالم کی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا کہ تیری پہچان نہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے اور بقول اکبر کہ عقل میں جو گر گیا لا انتہا تو کر دیا عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں ہوا اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر عجیب رسم چل پڑی ہے ان مولوی حضرات نے شاید اسی میں نام ہو جائے خدا حافظ کے بجائے اللہ حافظ کہو خدا حافظ جو اللہ ہے اس میں ذات ہے اس کا ترجمہ خدا ہے اس کا ترجمہ گاڈ ہے اب جسے دیکھیے کہ اب تک یہ غلطی کرتے رہے اور اب اللہ حافظ کہنا چاہیے میرا آپ خیال تو فرمائیے کہ جتنے ترجمے ہوئے جتنی مرادیں ہوئی کیا وہ غلط ہو گئی یہ بات الگ ہے کہ عربی میں جو لفظ اللہ ہے اس کو کوئی چیز اٹھا نہیں سکتی لیکن اس کا ترجمہ خدا ہو یا گاڈ ہو یا پرمیشور ہو یہ کیسے غلط ہو جائیں گے تمام تفسیریں غلط ہو جائیں گی تمام تشریحیں غلط ہو جائیں گی بقول اکبر کہ دل میں سودا آخرت کا ہو یہی منظور ہے دل میں سودا آخرت کا ہو یہی منظور ہے مغربی ٹوپی پہن یا مشرقی دستار کا دل میں سودا آخرت کا ہو یہی منظور ہے مغربی ٹوپی پہن یا مشرقی دستار بان بات یہ ہے کہ نفس انگڑائی لیتا ہے تو قسم قسم کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں حضرت میرزا مدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ رب العالمین کا ترجمہ پالن ہار کیا دیکھو نا آپ نے کس قدر حسین ترجمہ کیا ہے تو ذرا یہ غور کیجئے کہ جس صورت کے بیان کرنے میں رئیس المفسرین حضرت علی کے شاگرد خواجہ حسن البصری نے بیس برس لیے اور یہ فرمایا کہ بلّہ نہ علم ساتھ دے گا نہ عمر ساتھ دے گی ورنہ تمام عمر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا رہتا ہاں، اس کے بیان کرنے میں بیس منٹ بھی نہیں لگتے جب دیکھ نہ سکتے تھے تو دریا بھی تھا کچرا جب دیکھ نہ سکتے تھے تو دریا بھی تھا کچرا اور جب دیکھ لیا کچرا بھی دریا نظر آیا اب شروع ہوتی ہے یہ بات الحمد سے اردو زبان میں حمد جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہے مگر عربی زبان میں ایسا نہیں حمد تعریف کے جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہم ہوا ہے بڑا چھوٹے کی تعریف کرے چھوٹا بڑے کی تعریف کرے برابر والا برابر کی تعریف کرے اسے ہم کہتے ہیں لیکن جب اردو میں یہ لفظ ٹیکنیکلی یوز ہوا اصطلاحی طور پر تو وہ صرف اللہ کے معلوم میں استعمال ہوا چھوٹے کی تعریف کرے چھوٹا بڑے کی تعریف کرے برابر والا برابر کی تعریف کرے اسے ہم کہتے ہیں لیکن جب اردو میں یہ لفظ ٹیکنیکلی یوز ہوا اصطلاحی طور پر تو وہ صرف اللہ کے معنوں میں استعمال ہوا عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو کامن ناؤن سے پراپر ناؤن میں تبدیل کرتے ہیں اس میں خاص سے اس میں عام سے اس میں خاص ملاتے ہیں اس میں الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں اب یہ الحم کے مراد صرف اللہ کی تعریف ہے اور کسی کی تعریف ممکن نہیں اور یہی ترتیب اور قانون آگے بھی ہے چونکہ ہم ملا کے پڑھتے ہیں لہذا الحمد للہ رب عالمی ارحمٰن الرحیم الرحمن الرحیم یہ ہے مگر چونکہ ملا کے پڑھتے ہیں لہذا عرب لام گر جاتا ہے اس کا لیکن اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایسا رحم والا کہ جو ایمانداروں پہ بھی رحم کرتا ہے اور غیر مومنین پہ بھی رحم کرتا ہے ذرا اس کی کانسٹرشن اور بناوٹ پر غور کیجیے الحمد للہ تمام تعریفیں اس قادر مطلب کے لیے ہیں جو اللہ اللہ اللہ تین منزلوں سے گزرتا پہلے الہ ہے اس کے بعد اللہ ہے اس کے بعد اکبر ہے لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تم نے کیا سے کیا اسے شوق فراہم کر دیا نے کیا سے کیا اسے شوق فراواں کر دیا پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ تین درجے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تو پہلے معلوم ہوا کہ اللہ الہ سے پہلے اللہ بنے اس کے بعد کبیر بنے یعنی بڑا بنے اس کے بعد اکبر بنے تو ہمیں یہی خبر نہیں ہے کہ الہ سے اللہ کیسے بنے پھر یہ کیسے خبر ہوگی کہ اللہ کبیر کیسے بنے اور پھر یہ کیسے خبر ہوگی کبیر سے اکبر کیسے بنے اچھی پیلی خراب پیلی جیسی پائی پیلی کبھی محدود تھے ہم تو جہاں میں ہم سے رونق تھی کبھی محدود تھے ہم تو جہاں میں ہم سے رونق تھی برسوں تو نہیں جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دے حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے یا مال دو اپنی خوشحالی کو پھولا تھا بس وہ اکڑ روی کی اوقر اسلام دین فطرت ہے دوسری غلط کہ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی لائی ہے اسلام کی ابتدا آدم علیہ السلام سے پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا پر یہ اسلام پھیلتا رہا اور اس کا خاتمہ ہوا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد سے دوسری غلط بھی کتابوں میں یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ تمام اگلے صحیفوں کو کر دیا منسوخ رسول پاک تمہاری کتاب کیا کہنا تو مولوی حضرات یہ کہتے ہوئے سنائی اور دکھائی دیتے ہیں کہ بس پرانی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو کچھ تو زبور اور انجیل میں آیا ہے چونکہ سارے کا سارا قرآن میں آ گیا ہے اس لیے تو زبور اور انجیل کی ضرورت باقی نہیں آدم علیہ السلام سے یہ دین شروع ہوا بقول اقبال کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غلو پھر اس کی تشریح کرتا ہے اے میرے فقر غلو فیصلہ تیرا ہے کیا قلت انگریز یا چاہتا پھر لکھتا ہے کہ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمان مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی بندی بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت نہیں تھی خدا کے آگے نہیں جھکے گا تو بتوں کے آگے جھکے گا جھکنا تو آئی بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت لیکن ارے ناز جس پر کرے سجدے وہ وہ ہی پیدا کرے بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت لیکن ناز جس پر کرے سجدے وہ جب ہی پیدا کرے تو حمد کو کامن ناؤن سے نکال کر جب پراپر ناؤن بنایا تو قرآن نے علی کلام لگا کے اس کو پیسیفائی کر دیا کلاسیفائی کر دیا یعنی اب یہ اللہ ہی کی تعریف ہے اور کسی کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو رب سے ہری سے قیوم سے قادر سے مالک سے کیوں نہ جوڑ دیا اللہ نے کیوں جوڑ دیا امام غلانی رحمۃ اللہ علیہ علوم میں فرماتے ہیں کہ بیٹا فلسفے فلسفے کے فلسفے میں مصنف کی تصنیف میں مؤلف کی تعلیف میں گہرائی و گہرائی نظر آتی ہے مگر کوئی گہرائی و گہرائی نہیں نظر آتی تو قرآن میں نظر نہیں گہرائی اور اس سے اندازہ کیجیے یا اور جو کہ جانی دشمن ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نئی نئی تصویریں اختیار کرتے رہتے ہیں مارنے کے لیے راتوں کی تاریخیوں میں راستہ بدل بدل کے حضور کے قریب ہو کر قرآن حکیم سننے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور جب آپس میں ٹکرا جاتے تھے تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے کے کہتے تھے کہ کمبک کل تو وعدہ کیا تھا کہ اب نہیں آئیں گے ابھی جیل ابھی لہر سے کہہ رہا ہے ابھی لہر ابھی جیل سے کہہ رہا ہے کہ قرآن سننے نہیں آئیں گے لیکن پھر آ گئے مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا اور یہ دشمن جان کا ایک دلچسپ واقعہ بھی سنتے چلیے اور یہ آپ کو شاید سن کر تعجب ہو کہ ابھی لہر سگا چچا ہے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابھی دیر رشتے کا چچا ہے مگر مکاری میں آگے ہے اور ابھی لہر زان و ادب طے کیا کرتا تھا ابھی جیل کے سامنے مکاری میں چنانچہ شیطان آ گیا ابھی جیل کے پاس روایت میں آتا ہے اے ابھی جیل میں تجھے ایسی ترکیب بتا دیتا ہوں کہ خون بھی کسی میں ثابت نہیں ہوگا اور محمد بھی دنیا سے رخصت ہو گئی مگر جنہیں پامال کرنا چاہتی ہے فطرت گلچی جنہیں پامال کرنا چاہتی ہے فطرت گلچی انہیں توڑے ہوئے پھولوں کو دنیا سر چڑھاتی ہے کہتے ہیں نا اردو میں مارنے والے سے جلانے والا کبھی تدبیر کیا سکھا گیا اے ابھی جیب آدمیوں کو اکٹھا کر رات بھر میں کنواں کھود دے کھدوا دے اور اس کو گھاس سے بانٹ دے جس راستے سے گزرتے ہیں محمد خود اس میں گر پڑیں گے اور یہ الزام بھی کسی پہ نہیں آئے گا اور یہ خاتمہ ہو جائے گا ایک بات یاد رکھیے عجیب سے معلوم ہوگی احمد اللہ نے فرمایا ہے کہ مقام بشریت میں ایک عام آدمی سے لے کر سرداروں لمبیا تک اسی مقام پہ کھڑے یہ اگلے مارفت ہے جو غیر مومن کو مومن پہ برتر کر دیتی ہے مومن پر ولی کو برتر کر دیتی ہے ولی پر نبی کو برتر کر دیتی ہے اور نبی کو سردار الانبیاء پہ برتر کر دیتی ہے ابھی یہ ذرا بات سخت معلوم ہو اس لیے کہ اس قسم کے تقاریر سننے کا اتفاق نہیں ہوتا تو میں کی تشریح کرتا چلوں خلقنا الانسان فی انسان تقویم یہ ہم مجھ کو بتاؤ دیتے ہیں اور اس آیت کا اطلاق مسلمان اپنے اوپر کرتے ہیں ہماری بڑائی مارنے کی عادت ہے جہاں سے بڑائی کا موقع مل جائے وہ قرآن کی آیت ہو وہ حدیث کا قول ہو یا کسی کا عمل ہو ہم کسی طرح سے اونچے ہو جائیں لگت حلق انسان بے شک بے تحقیق انسان کو بہترین خمیر سے پیدا کیا گیا تو انسانیت کا جامع ہم اوڑے ہوئے ہیں اور وہاں رب کی ربویت کیا کہہ رہی ہے حضور اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے ہم مسلمان کا بچہ سمجھ گئے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے اس کے یہودی ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں مجوسی ماں باپ مجوسی بنا دیتے ہیں نسرانی ماں باپ نسرانی بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہیں تک قائم نہیں ہے بلکہ ربوبیت کا یہ انداز دیکھیے کہ کافر کا بچہ منافق کا بچہ مشرق کا بچہ اگر بچپن میں مر جائے یعنی بالغ ہونے سے پہلے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا اس لیے کہ اس کی کیا خطا ہے اس کے لیے ایک بیچ کا راستہ اور درجہ تیار کیا گیا ہے جس کو مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ارجو رقیہ پورس کے آراف بہشت کہ دو رقیوں سے پوچھو کہ ان کے لیے آراف ہی غنیمت ہے اور آراف کا مقام اور اس کی تشریح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ جنت جیسا آرام نہیں ہے اور دو وقت جیسی تکلیف نہیں ہے یعنی ان بٹوین تو الحمدللہ دیکھا آپ نے جب الف لام جوڑ دیا گیا حمد سے اب یہ صرف اللہ کی تعریف ہو گئی اے اللہ کی تعریف کرنے والوں تم بھی تو اس مقام پہ کھڑے ہو جاؤ کہ جہاں دوسرے کھڑے نہیں ہیں کی افسوسناک انداز سے ایک بار تشریح کر رہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گئے رفتار حاضر و موجود غوث العظم کا جب مہینہ آتا ہے ربیع ثانی کا ربیع الاول کے بعد تو دوستو بڑی دیگیں پکتی ہیں اور بڑی گارمی کی جاتی ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تعلیم کی خبر نہیں فرماتے ہیں مواد صاحبزادے ایک در کی غلامی اختیار کر لے تاکہ در در کی غلامی سے نجات مل جائے اقبال کے کلام میں یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے یا اقوال ہے ہے دیکھیے اقبال کا پھر کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے جیتا ہے آدمی کو نجات تو الحمد تو ہم نے الحمد تو پڑھ لی خصوصیت تو بٹھا لی لیکن خصوصیت اختیار کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوا اچھی پیلی خراب پیلی جیسی پائی شراب پینے والے ایک ہی تو ہو تو ہو مفت سارا میں پیدا کرنا کبھی محدود تھے ہم تو جہاں میں ہم ہم سے تھی اب ہر ہیں تو نہیں جاتی تاریخ کا ایک ورق ہے چھ سات سو برس پہلے کا واقعہ ہے پہلے امیر لوگ جس طرح یہ نقاب گرکے کی ڈالی جاتی ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالا کرتے تھے غیر ملک کا رہنے والا وہ مسلمان ہے پیسے ختم ہو گئے ہیں اس کے پاس ایک یہودی کی دکان میں چلا گیا اس نے کہا مجھے ہزار دینار یعنی ہزار اشر چاہیے ہم دو ہم اس نے بغیر کچھ پوچھے کون ہو کہاں سے آئے ہو کب دو گے اس نے ہزار دینار نکال کے دے دیے اس سے پہلے ایک غریب عزیز یہودی اسے بڑی منت سماجت کر رہا ہے کہ یار کچھ مدد کر دے اشتوں سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے ایک اجنبی آتا ہے اسے ایک ہزار اشتیاں دے کے رخصت کر دیتا ہے تو تو جان کو آدمی عزیز تھا اور رضمند تھا اس نے پوچھا کہ کب سے ملاقات ہے کہا میں جانتے ہی سنا آپ نے اس نے کہا میں جانتا ہی نہیں اور یہی نہیں ہے یہ اس ملک کا بھی نہیں ہے تو اس نے حیرانی سے پوچھا کی اسی وجہ سے میں تیرا عزیز بھی ہوں اور مدد کے لائق بھی ہوں چند اشیا نے بھی اس کو ایک ہزار دینار دے دیے اس نے کیا کہا معلوم کہ وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ چھ مہینے کے بعد آؤں گا مسلمان ہے یہ اپنی بات سے چلنے والا نہیں اور نقاب اس نے نہیں اٹھایا تھا چہرہ بھی نہیں دیکھا کہ کہیں پہچان لے اگر نادہن ہو جائے چنانچہ وہ کہا کہ چھٹے مہینے اس نے عزیز سے کہا کہ تم آ جاؤ اس کو تو لگی ہوئی تھی وہ آ گیا اور وہ آیا اس نے ایک ہزار دینار دیے اور واپس چلا گیا باقی جو ذہن میں رکھیے گا اس کا کنٹراسٹ دیکھیے میرے پاس خبر آئی لندن سے کہ دو کام کرنے والے ہیں فیکٹری میں ایک عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے ہندوستان کا واقعہ ہے پرانے زمانے کا واقعہ ہے وہ ہندوستانی مسلمان جو مزدور تھا وہ عیسائی مزدور کے پاس اپنی رقم رکھا رہا جو خرچ سے بچتی تھی اور کہتا تھا جب میں جاؤں گا تو لے لوں گا جب اس کے جانے کے دن آئے سال دو سال کے بعد اس نے کہا یار میری رقم بیچ کو اس نے کہا دی, تم نے دی کب تھی غور سے سنی ہوگا وہ عیسائی کہتا ہے کہ تو نے مجھے رقم ہی کہاں دی تھی وہ تو بہت پریشان ہوا لوگوں کے پاس گیا انہوں نے مشورہ دیا کہ محلے کے پادری کے پاس چلے جاؤ ان نے سوچا مرتا کیا نہ کرتا چلو یہ یہ بھی کوشش کر کے دیکھیں اس پادری کے پاس پہنچا اسے سارا حال سنایا محلے کے وہاں ایک پرچہ پڑا تھا اس نے قلم سے لکھا اور لفافے میں بند کر کے اسے دے دیا وہ یہ راستے میں سوچتا رہا کہ پرچے میں کیا لکھا اور ایک منٹ میں پرچہ لکھ دیا اس نے خیر اس کو دیا اس نے لفافہ کھولا کچھ نہیں کہا اندر سے جو تھیلی رکھی ہوئی تھی لا کے دے دی کہ بھائی کوئی لمبی چوڑی نصیحت ہوتی کوئی وضاحت ہوتی ایک سطح اس کو ایسی بات لگی تو اس نے کہا یار یہ پیسے تو تو رکھ لے مجھے یہ پرچہ دے دیا اس میں کیا لکھا اس نے کہا پرچہ تو نہیں دوں گا ہے جب بہت آمد درآمد ہوئی اس نے کہا دوں گا نہیں دکھا دوں گا اس میں کیا لکھا تھا معلوم اس میں صرف یہ لکھا تھا کہ تم مسلمان کو چھوڑ کر اور کچھ نہیں کبھی محدود تھے ہم تو جہاں میں ہم سے رونق تھی اب ہر سو ہم ہی ہم ہیں تو بھی رانی نہیں جاتی اس کا پس منظر سن لیجیے بڑے شان سے کہتے ہیں کہ یار کیسے گولی دے دی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سنیے اور غور کرتے رہیے کہ مجاہد جہاد میں پیر دکھا سکتا مجاہد جہاد میں پیر دکھا سکتا ہے پھر فرض کر لو اگر کہ نہیں دکھا سکتا مگر مان لو مومن کنجوس یا بکیل نہیں ہو سکتا مگر مان لو کہ ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا دوسری وضاحت ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے قریب میں ہے دامن یوں اٹھائے ہوئے ہے اور اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے کہ یہاں آ جا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہا اے عورت اے ماں کیا واقعی اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہتی ہے اللہ ہاں دامن میں کچھ ہے اور میں اسے بلا رہی ہوں کہ اسے کچھ دوں گی اے عورت کی بات سن لے خدا کی قسم اگر تو بہانے سے اپنے بیٹے کو بلا رہی ہوتی تو روز حق اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتا کہ تو نے بہانے سے اپنے بیٹے کو کیوں بولا کیسے بولی دیتی اصل میں لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہے قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ میں رہا کروں بڑے تعجب کی بات معلوم ہوتی ہے کہنا چاہیے تھا کہ نمازیوں کے ساتھ میں رہو کہنا چاہیے تھا کہ روزے داروں کے ساتھ میں رہو کہنا چاہیے تھا کہ حاجیوں کے ساتھ میں رہو کہنا چاہیے تھا کہ زکات ادا کرنے والوں کے ساتھ میں رہو مگر قرآن اس کا کہہ وقول بکون صادقین سورہ توبہ میں آیا صادقین کے صحبت میں رہو اللہ نے فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز روزہ حج و زکات کا نتیجہ صدق ہے صدق کا نتیجہ نماز روزہ حج و زکات نہیں مجدد اقسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا تم سے یہ پوچھا جائے کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو تم نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا نام لو گے لیکن بیٹا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ راستہ ہے منزل آج بڑی بڑی داڑھی سر پہ امامہ ٹکنے سے اوپر پجامہ اور لمبا کرتا آج ظاہر فیل پر اپنے پشیمہ ہو گیا آج زاہد فیل پر اپنے پشیما ہو گیا زہد نے اتنی ترقی کی کہ اسی آنکھ سے فرماتے ہیں کہ نماز روزہ حج و زکات جو ہے یہ مقدمہ مضمون ہے مضمون نہیں ہے پھر عبادت کسے کہتے اب تو کہتے ہیں بندے کو معبود کہتے ہیں خدا کو اور ان دونوں کے درمیان جو چیز تعلق پیدا کر دے وائے میڈیا ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں ممکن ہے آپ اسے دور تقریر سمجھیں تو اب حدیث سے ربوبی سے اس کی تفصیل تصویر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح اٹھ کر والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت میں شامل صبح اٹھ کر والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے قرآن کا دیکھنا عبادت میں شامل ہے خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت میں شامل ہے تشریح اس کی یہ ہے کہ والدین کو رب مزاجی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ رب مجازی سے رب حقیقی یاد آتا ہے جب والدین میرے اتنے محبوب اور اتنا خیال کرنے والے ہیں تو اللہ کا ہوگا خالی کے والدین کا مگر بائے افسوس ان مولویا نے قوم پہ آنکھ کھلی تو حضور تو رحمت اللہ نظر آتے ہیں مگر اللہ نظر آتا ہے کہا ہے جب بار منتقل میں آپ کیا تو فرمائیے کس قدر کنٹراسٹ اور الٹی بات ہے خدا کی قسم اگر اللہ رب العالمین نہ ہوتا تو حضور رحمت اللہ عالمین نہ اللہ دینے والا ہے محمد بانٹنے والا ہے نہ ملے گا بٹے گا کدھر سے کی کیا کرے گا دوسری بات سنیے حدیث میں آتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مخلوق اور اپنی امت کو خبر کر دو کہ میری رحمت کے اگر سو حصے کیے جائیں تو میں نے دنیا میں ایک بٹا سو حصے کا اعزاز کیا ہے ون اپان ہنڈریڈ اور روز حشر ننانوے بٹا سو نائنٹی نائن اپان ہنڈریڈ کا اظہار ہوگا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اپنے بچپنے میں کہ جس کی جوتی ایسی خوبصورت ہے وہ شہزادی کیسی خوبصورت ہوگی جس نے محمد جیسا شاہکار پیدا کر دیا وہ کیا ہوگا اور کیا خدا ہے رب عالم اور تم ہو رحمت عالم خدا ہے رب عالم اور تم ہو رحمت عالم بس اتنا جانتے ہیں اب خدا جانے کے تم کیا ہو خدا ہے رب عالم اور تم ہو رحمت عالم بس اتنا جانتے ہیں اب خدا جانے کے تم کیا ہو ربوبیت دیکھیے غور کیجیے نبے برس کی ایک مشرق کی عمر ہے ظاہر ہے کہ زندگی میں موڑ آتے ہیں مشرق ہو مومن ہو کافر ہو ولی ہو نبی ہو کوئی موڑ سکا نہیں چنانچہ اسے ایسی تکلیف پہنچی اور غرض رکھی کہ وہ بتوں کے سامنے بھی گراتا رہا بقول غالب کہ تم تو بت ہو تمہیں پندار خدائی کیوں ہے تم تو بت ہو تمہیں پندار خدائی کیوں ہے ارے تم خدا بند ہی کہلاؤ خدا اور سے نے اپنا نام خدا رکھ لیا تو کیا خدا ہو گیا ارے خدا کے لیے تو خدائی صفات پیدا کرنا پڑتا ہے نے سوچا کہ اسی برس دس برس شعور کے ہوتے اسی برس سے بت پرستی کر رہا ہوں اب اسی اسی مرتبہ گڑ گڑا کے دیکھوں اگر وہ بت جن پہ کتے بھی پیشاب کر جاتے ہیں بھلا وہ کیا کر سکتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہوا اب ذرا غور کیجئے کہ ہوتا کیا ہے وہ رب اس کی ربوبیت جوش میں کیسے آتی ہے اس نے کہا کہ بھگوان کا نام پرمیشور کا نام سنا ہے ذرا پکار کے تو دیکھے تو کہتا ہے ہے ہے بھگوان آواز آتی میرے بندے ہم اپنی مجھ کو بتاؤ گے مجھے ہی آپ کو حیرانی نہیں ہے فرشتے ہے اگر توبہ کر کے پکارتا تو تو خیر سمجھ میں آتا تھا کہ ہے میرے بندے یہ تو آزمائے بھی پکار پکار رہا ہے فرشتوں سے پوچھا ایک کی پریشانی توبہ کر کے راہ راس کی طرف آتے ہوئے پکارتا تو ٹھیک تھا جو جی چاہے تو کہہ دیتا یہ تو آزمائش ہی پکار پکار رہا ہے اور تو جواب دے رہا ہے میرے بندے اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے خواب و فرشتہ ہو یا تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا فرشتوں جب بتوں کو پکارا تھا تو کیا ہوا تھا فرشتوں نے بڑے تن کے جواب دیا کہ بھلا بت بولنے والے کہیں ہو سکتے تھے جب تباروں کو تعالیٰ نے جواب دیا کیا میں بھی بت ہو جاتا اور کیا میں بھی بدھ ہو جاتا کوئی جل بجنے پہ آمادہ تو ہو کوئی جل بجنے پہ آمادہ تو ہو آج بھی بےتاب برتے دور ہے درے قبول نہیں بند مانگنے والے درے قبول نہیں بند مانگنے والے دعا کی بے اثری ہے زباں کی بے جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا اور جب سر سر اسیاں چلنے لگی اس پیڑ میں پھلنا چھوڑ دیا دیکھا تو جب ایمان والا پکارے گا تو کیا ہوگا یہ بھی مثال سن لیجیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مشرق ایک کافی پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو دے دلا کے ڈالو دے دلا کے ڈالو اب ایک مومن پکار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ حکم ہی نہیں دیتا فرشتے حیران ہیں کہ مشرق کافر و منافق کو تو کہا دے دلا کے ٹانو اور یہ گڑا رہا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے کبھی سجدے میں پڑتا ہے مگر رفتہ باروں کو تعالیٰ حکم ہی نہیں دے رہا ہے جب فرشتوں کو زیادہ بیتاب و مصرف دیکھا کتاب باری ہوا تھے یہ بیتابی کہے گی جی۔ پر دکھا جو تجھ پر ایمان نہیں لایا جو تجھ کو مانتا نہیں ہے جو تیری اطاعت نہیں کرتا ہے اس کو تو کہا دے دلا کے ٹالو اور جو آنسو بہا رہا ہے تجھے پکار رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے بےتاب ہے اس کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں دیتا ارے تو یہ تو بات ٹھیک ہے مگر یہ تمہیں نہیں معلوم کہ جس کی پکار سے مجھے مزہ آ رہا ہے میں کیسے حکم دے سکتا ہوں کیسے ٹالو اس کو مولانا روی لکھے ہیں کہ نہ لئے تو اور دارم تو اردو کا ترجمہ یہ ہے کہ تجھے کیا بتاؤں ظاہر دل درد مند کیا ہے میری ایک ہے یارب تیری سو برس سنا آپ نے یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں مسلمان یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بنتا نہیں محمد حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اب اس کی تشریح ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا تین حالتوں سے پہلی تو وہ حالت ہے کہ قبول کر لی جاتی ہے سب جانتے ہیں دوسری وہ حالت ہے کہ اس لیے مقدار کے وزن کے ثواب اللہ تعالیٰ رکھ لیتا ہے میزان کا پلہ برائی کا جب نیچے ہوگا اور بھلائی کا اوپر ہوگا اور جہنم حصے میں آنے والی ہوگی تو جو دعا اس نے مانگی تھی اس دعا کا وزن جو ہے وہ اس پلوے پہ رکھ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ پلہ دھو جائے گا بدی کا اوپر ہو جائے گا اور وہ جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا جائے گا دوسری بات اتنے مقدار کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جب وہ نامہ اعمال دے گا تو اس میں تشریف ملے گی کہ فلا وقت جو دعا کی تھی اس کے مقدار کے وزن کے برابر ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے اگر یہ کہا جائے کہ رسول کی امت میں منافق بھی ہیں مشرق بھی ہیں تو کافر بھی ہیں تو ہم کہیں گے ہماری ٹھیکے داری تو ختم ہو گئی اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ ایک باپ کے کئی بیٹے کچھ لائق ہے کچھ نالائق ہے تو نالائق بھی باپ کے بیٹے ہی تو کہلائیں بھلوں کے بعد پر بھی ایک نگاہ کرم بھلوں کے بعد پر بھی ایک نگاہ کرم کہ تیرے بند میں پرور دگار بھی ہے بھلوں کے بعد برو پر بھی ایک نگاہ کرم کہ تیرے بند میں پرور دگار ہم بھی ہاں جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر تیرا پڑوسی یہاں بھائی بھائی کی خبر نہیں اور بھائی بھائی مار رہے اگر تیرا پڑوسی یہودی ہے مشرق ہے منافق ہے تو ایک ہفتہ اس کا اگر اس کے بچے فاقے سے ہیں اور تمہارے در پر آیا کہ میری مدد کرو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تو مشرق ہے تو کافر ہے تو منافق ہے میں تیری مدد نہیں کر سکتا حدیث میں آتا ہے کیا ہے امیروں اپنے بچوں کو تاکید کر دو کہ پھلوں کے چھلکے دروازے سے باہر نہ پھینکے اس لیے کہ غریب کے بچے اپنے باپوں کو مجبور کریں گے اور وہ لانے سے شرمندہ ہوں گے اس لیے تم ان کو شرمندگی میں مبتلا نہ کیا کرو مگر یہاں پانچ وقت ہی نمازیں تیس دن چھ روزے حاجی سے الحاظ اور سب تو خیرات اگر کہیں ہو گیا تو بس ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہو گئے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میں کہ اپنی کن نمازوں روزوں حجوں اور پر اکڑتے پھرتے ہو کیا ہے ان کی قبولیت کی کوئی آواز ہی فرماتے ہیں ہدیہ قیمتی ہو یا معمولی ہو تا وقت کے قبول نہ کر لیا جائے قابل فخر نہیں بنا سکتا پیر اور دستگیر جن کا بڑا احترام تو نام لیتے ہیں یہی شیخ عبد القادر جیلانی لاکھوں کا مجمع ہے آپ فرما رہے ہیں کہ میں روز ایک دعا کرتا مجمع مجمے نے ایک آواز بلند کی ساتھ ساتھ کہ حضرت جلدی بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنی دعا میں وہ دعا شامل کر لیں کہ قبولیت کے مقام میں کھڑی ہو جائے آپ نے آسمان کو دیکھا اور ایک آتے احساس مجمع پریشان کہ ہم تو دعا کے لیے پوچھ رہے ہیں وہ آسمان کو دیکھ کر آ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے ساتھیوں اور اے دوستوں اے مرید ہو میں روز ایک دعا کرتا ہوں کہ اے مالک کائنات اے قادر مطلق عبد القادر کی زندگی میں ایک رکعت قبول کر لے تاکہ بکیر کا کوئی بہانہ ہو جائے آپ نے زاہد تیری نماز کا انداز ہائے ہائے زاہد تیری نماز کا انداز ہائے ہائے احسان گویا کر دیا پرور دیا زاہد تیری نماز کا انداز ہائے ہائے احسان گویا کر دیا پر کا بقول اقبال زاہدہ تصویر زنار یا مسلمان کی طرف رہے یا برہما کی طرف ڈول کریکٹر جو ہے منافقت جو ہے وہ اسلام میں قبول نہیں نہ پینا ہے نہ پینا چاہتا ہوں غضب یہ ہے کہ جینا چاہتا ہوں خدا بھی خوش رہے اور بدھ بھی راضی کوئی ایسا کرینا چاہتا ہوں اسلام میں ڈول کریکٹر دوہری شخصیت کی ضرورت ہی تو یہ الحمد کے تحت آتا ہے بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت لیکن جس پر کرے پیدا للہ اللہ کے واسطے ایک بزرگ کا قول حضرت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ان کی نماز کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو مسجد حرام کا تصور کرتا ہوں کہ گویا خانے میں کھڑا ہوں یہ ہے ہاں، حمد سے الحمد جنت کو دائیں جانب دوزہ کو بائیں جانب اور پسرات کو زیر قدم سمجھتے ہوئے خیبت سے قیام کرتا ہوں تذروں سے رکو کرتا ہوں اور آرزی سے کرتا ہوں نجات پائیں دلی اس رات سے کیوں کر کہ بندگی کے طرح بندگی نہیں ہوتی حمد اور الحمد دیکھ رہے ہیں یہاں حمد والی نماز نہیں ہوتی تو الحمد والی نماز ہوتی حدیث میں آتا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کسی شکل پیدا کر لیا کرو رونا نہ آئے تو رونے والوں کسی شکل پیدا کر لیا کرو اے جو سے جنو بیکار نہ رہے کچھ ہاتھ اڑا ویرانے کی جو سے جنو بیکار نہ رہے کچھ ہاتھ اڑا ویرانے کی ارے دیوانہ تو بننا مشکل ہے صورت ہی بنے دیوانے کی یہ حدیث تو آپ حمد دیکھ رہے ہیں ہم جب الحمد ہوگی تو اللہ کے لیے عبادت ہوگی اللہ کے لیے خدمت ہوگی دوسری قامت عام نماز روزے حج و زکات ادا کرنے کے بعد ایسے اکڑتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ نامہ آماد سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا اور جنت میں جا رہے ہیں حدیث چوکا دے اے عائشہ جس نے اعمال حسنا کی وجہ سے اپنے کو دنیا میں اچھا اور جنتی سمجھ لیا اے عائشہ یہی بات اسے جہنم میں لے جائے گی آف کورٹ کسے پیسے زمین ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پہ زلزلہ ہوگا ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پہ زلزلہ ہوگا محمد تخت پر ہوں گے عدالت پر خدا ہوگا ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پہ زلزلہ ہوگا محمد تخت پر ہوں گے عدالت پر خدا ہوگا بارہویں کا میلاد کر لیجیے اور سیرت کے جلسے کر لیجیے ان شاء اللہ بخش جائے عائشہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں پہ دیکھتا ہے صورتوں کو نہیں دیکھتا رسول اعظم فرماتے ہیں کہ رب تبارک کو تعالیٰ بہت دانا اور بینا ہے سنبھال کر سودا اس کے ہاتھ بیچنا کھوٹا ہوگا تو منہ پہ مار دے گا اور پھر قیمت بھی نہ ملے گی حدیث ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ تو جہنمی ہے تو وہ گھبرا کے پوچھے گا وہ پانچ وقت کی نمازے تیس دن کے روزے حاجی سے الحاظ اور صدقہ و خیرات کدھر گئے کیا جواب ملے گا اللہ تعالیٰ یہ جواب دے گا کہ بے شک تم نے نمازیں بھی نہیں قضا کی روزے بھی قضا نہیں کیے حج بھی قضا نہیں کیے زکوٰۃ بھی دی لیکن نمازیں اس لیے پڑھی کہ نمازی کہلائے روزے اس لیے رکھے کہ روزے دار کہلائے حج اس لیے کیے گئے حجی کہلائے کہتا ہے و خیرات اس لیے دی کہ سخی وقت کہلائے اور جو عبادات مخلوق کے لیے کی جاتی ہے خالق اسے قبول نہیں کرتا ڈاؤن ٹو ارتھ کی بات روزمرہ کی اللہ نے فرمایا تم اپنے گھر سے نکلے بچپن کا لنگوٹیا یار دوست مل گیا وہ کہتا ہے یار رات کو کھانے کے آ جاؤ تم چھوٹتے یہ کہتے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ جی کو بلایا ہے تو مجھے بھی دعوت دے دی اگر مجھے دعوت دینی تھی تو میرے گھر پہ آئے ہوتے میں دعوت قبول نہیں کرتا حید اللہ نے یہ مثال پیش کر کے فرمایا کہ اللہ کو اللہ جیسا غیرت والا نہ سمجھو تو اپنا جیسا ہی غیرت والا سمجھ لو کہ تم تو دعوت قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ عمال کیسے قبول کرتے الحمد للہ اب للہ میں نے کیا تھا کہ اللہ کو اللہ میں تبدیل کرو اللہ کو پھر کبیر بناؤ کبیر سے ڈگری میں لے آؤ یعنی اکبر صبح سے شام تک لفظ اکبر سنتے ہیں کبھی خیال متوجہ نہیں ہوا کہ سے تو ابھی اللہ ہی بنا اور اللہ سے کبیر ہی نہیں ہوا اور کبیر سے اکبر نہیں ہوا الحمد للہ دیکھ رہے ہیں یہ الحمد کو رب سے ہئی سے کئیو بیٹا پانی کا جسرا ختم کر دو آج میری ساری میں پانی نے پیتا ہوں نہ پینے دیتا ہوں تو الہ الہ سے اللہ اور اللہ سے کبیر کبیر سے اکبر تین منزلیں ہیں ٹھیک ہے کہ زمین لیکن الہ سے اللہ ہی نہیں بنا کبیر کیسے بنے گا اور پھر اکبر کیسے بنے گا بیٹا بیٹھا ایک بار دیکھتا ہے تجھ کو امیدی خدا سے دو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافی اگر آپ لوگ پھل جائیں تو ایسے کوئی ہم پیدائشی مسلمان یا چھپیلی خراب پیلی جیسی پائی خراب حضرت عمر فاروق سے پوچھتے ہیں عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو اس کے رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ کیسے سچے ہو پکے کے اپنی جان کے علاوہ عمر سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے اے عمر کیا تمہیں میری میرا یہ قول نہیں پہنچا کہ تابق ہے کہ کوئی مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے اس کا ایمان مکمل نہیں مال سب کا جانے کا عزت کا صدقہ جان ہے مال صدقہ جان کا عزت کا صدقہ جان ہے اور جس پہ عزت بھی تصد ہو وہ ایمان ہے مال صدقہ جان کا عزت کا صدقہ جان ہے جس پہ عزت بھی تصد ہو وہ شہ ایمان ہے ہم دور ہم یہ تو عبادت کا حال دیکھ لیجیے اور فیملی لائف بھی دیکھ دیکھتے چلیے کچھ عورتیں خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بتانے اور سنانے کا دن پیر کا رکھا تھا دو شمبے کا حاضر سنجنا پوچھے یا رسول اللہ ہم عورتوں نے کیا خطا کی عورت تو اللہ نے پیدا کی نا خود نہیں پیدا ہوئی عرض کر رہی ہے کہ ہم عورتوں نے کیا خطا کی ہے کہ مرد جہاد کر کے صدقہ و خیرات کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں بڑا ہم کو کیسے قرب حاصل ہوتا ہے تبسم فرمایا مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں تم گھرداری کر کے بچوں کی پرورش کر کے خامد کی خدمت کر کے کئی حجوں اور عمروں کے ثواب میں کھڑی کر دیا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل مغرب نے عورت کو بیٹر ہاف کہا ہے مگر بیٹر ہاف کر دیا کیا سمجھے آپ پورا کرکٹ گھر کے باہر دیکھا جاتا ہے اور لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں میں نے کہا مرد جب منچوں کو تاؤ دیتے ہیں کیا رجال عالم نسائی کہ مرد برتر بنا دیے گئے ہیں تو انہیں کبھی یہ شامت نہیں گھیرتی کہ سوال بھی مرد ہی سے کیا جائے گا اللہ علیہ سن فرمایا کہ روز حشر مردوں سے ان کے خاندان بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا اور حاکم سے محکوم کے بارے میں سوال ہوگا اور فرمایا کہ ہمارا انصاف یہاں تک پیش پیش ہوگا کہ بے سینگ والے کو سینگ والے جانور نے اگر مارا ہوگا تو اس کو زندہ کر کے اس کو مروایا جائے گا اور پھر یہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے انصاف کو کہاں تک انصاف میں نہ کھڑا کرے گا حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آبدہ اور زاہدہ آبدہ اور زاہدہ کو اس لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا کہ اس نے ایک بلی کے بچے کو باندھ رکھا تھا اور وہ پیاسی مر گئی اور جو آدمی کو مار دے اسے کیا کہیں گے جو پھر مورا میرے قدم کا ذکر ہے اور وہ چپ میرے قدم کا ذکر ہے اور وہ چپ خاموشی نہ کہہ دے کہ قاتل یہی اچھا یقین نہیں ہے تو کشتی ڈبو کے دے ایک تو ہی نہ خدا نہیں ظالم خدا نہیں ہمارے بہت صحیح کے دوست حکیم صحیح مر گئے حالت روزہ میں سے شہادت نصیب ہو گئی مگر مارنے والا جہنم رسید ہو گیا اب کوئی نماز اب کوئی روزہ اور کوئی ایسو بول نہیں ہوگا دیکھا نا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک کو مار دیا اس نے پوری قوم کو مار دیا جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری قوم کو بچا دیا تو حمد میں جہاں عبادات کھڑی ہے وہاں حقوق عباد کرے ہیں جسے ہم ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا حقوق العباد کو معاف نہیں مثال عرفے کا دن ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انڈیا کے صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں حالت سے دعا میں پڑے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے صحابہ جب ہاتھ نیچے گرائے دعا ختم کی تو ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوئی دوڑ پڑے یا رسول اللہ پریشان ہے میرے چہرے پر جو لکھا تھا وہ اس نے پڑھ لیا میرے چہرے پر جو لکھا تھا وہ اس نے پڑھ لیا ہر پتاسا بن گئے سورج سوالی ہو گئی ہاں مولویوں کی طرح بہانہ نہیں بنایا فرمایا کہ تم نے ٹھیک اندازہ کیا ہے میں بہت پریشان ہوں یا اللہ پریشانی کیا میں نے اپنی امت کی بخشش کی سفارش کی تھی خطاب ہوا کہ اے محمد تمہاری سفارش سے میں نے اپنے حقوق تو معاف کر دیے ہیں حقوق لباس پھر بھی معاف نہیں رسول دعا کر رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ساتھ ہیں میدان عرفات ہے اور پھر یہ جواب ہو رہا ہے کہ حقوق اللہ تو معاف کر دیے حقوق العباد پھر بھی معاف کر دیے یہ حمد سے الحمد ہے بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت لیکن ناز جس پر کرے سجدے وہ جب ہی پیدا کرے چنانچہ جو حج پہ گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں اور جو جانا چاہتے ہیں یہ غور کر لیں کہ جب مغرب کے بعد میدان عرفات سے روانگی ہوتی ہے تو مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے آسمان کے نیچے نہ کوئی خیمہ ہوتا ہے نہ کوئی چھت ہوتی ہے یہاں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو چہرے پر آسائش آرام اور مسکراہٹ غور کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہاں جیسے ہی ہاتھ دعا کر کے نیچے گرائے صاحب دور پڑے یا رسول اللہ وہاں تو یہ عالم تھا یہاں یہ عالم ہے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی اور کریمی سے میری امت کے سفارش سے حقوق و بھی معاف کر دیے لیکن یہاں یہ کاؤنٹر کوشچن ہوتا ہے کہ حقوق العباد کیسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اصطلاح عام میں یہ سنا ہے کہ جب تک جس کا حق نکلتا ہے وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ہر چیز کے لیے ایک سمجھ ہے اور ایک طریقہ اللہ نے شارحی نے بتایا ہے کہ کسی کا ایک روپیہ نکلتا ہے کسی کے ذمے اور کوئی آ جائے سخی اور وہ کہے تجھے سو روپئے دیتے ہیں تو اپنے بھائی کے حق سے دستبردار ہو جائے تو کون ایسا احمد ہے جو دستبردار نہیں ہوگا ایک روپئے کے عوض میں سو روپئے مل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے میں تجھے اتنا نوازوں گا کہ جس کا کوئی جواب نہیں تو خیر یہ الحمد تو رات ہو جائے گی الحمد للہ اللہ کے واسطے یہ لفظ اللہ سے کیوں جوڑا ہے ہم کو اللہ اتنی ذات ہے اور جتنی صفات ہے وہ اس لفظ اللہ میں آ جاتی ہے ورنہ یہ آپ غور کیجیے کہ قرآن حکیم میں سورہ کہت میں ہے کہ اگر تمام قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندر روشنائی بنا دیے جائیں اور اتنے ہی اور فراہم کر دیے جائیں تب بھی اللہ کی تعریف ممکن نہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں بہترین بولنے والا ہوں اس کے باوجود محمد سے اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی دیکھا تو اس میں ذات اس لیے لایا اللہ تعالیٰ اپنے کتنے نام لاتا رہتا پوری عمر ختم ہو جاتی ہے اللہ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی اور یہ حدیث میں ننانوے یہ حدیث میں ایک سو دس یہ حدیث میں ایک سو چودہ یہ آدمی کے گننے کی عادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی اور کریمی سے مطمئن کیا جیسے سمجھ لو کہ ننانوے نام ہے جیسے سمجھ لو کہ ایک سو دس نام ہے جیسے سمجھ لو کہ ایک سو چودہ نام ہے اللہ اللہ کے نام کی گنتی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ لایا اب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کو قرآن کی بلندی گیرائی اور بلاغت دیکھیے الحمد للہ رب بھی نہ یہاں حی لایا نہ قیوم لایا نہ مالک لایا نہ مولا لایا رب بھی تو اس کا مطلب یہ ہے رب کہتے ہیں پالنے والے کو تو افراد امت محمدیہ اگر تمہاری آنکھوں میں نمی اور دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی چکرے مارتے ہوئے تو خدا کی قسم تم صورت عبادت پہ تو کھڑے ہو حقیقت عبادت ادا نہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک صورت عبادت ہے دوسرے حقیقت عبادت ہے فرماتے ہیں کہ صورت عبادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی نمازیں پڑھو گے روزے رکھو گے حج کرو گے زکوٰۃ دو گے مغرور ہو کے چلے جاؤ گے زاہد تیری نماز کا انداز ہائے ہائے احسان گویا کر دیا اور سیرت عبادت کا یہ نتیجہ ہے کہ جتنی نمازیں پڑھو گے روزے رکھو گے حج کرو گے زکوٰۃ دو گے منکسر المزاج ہوتے نظر آؤ گے اور یہ کہتے ہوئے سنائی دو گے کہ بھلا میری نمازیں اس قابل کہاں ہے کہ قبول ہو میرے روزے اس قابل کہاں ہیں کہ قبول ہو میرے حج اس قابل کہاں ہیں قبول ہو میری دکاتے اس قابل کہاں ہیں کہ قبول ہو بڑی چوکا دینے والی حدیث سنی صدیق اکبر بادل لمبیا افضل البشر فرمایا کرتے کہ کوتاہی عمل کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں پہلا شخص جائے گا تو ابو بکر کے علاوہ دوسرا آدمی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی اور نو جنت کے بشارت والوں کے سردار ہیں اکبر حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگوں تمام امت کا ایمان ایک طرف ہے ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہے اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہی نہیں ہے تمام امت پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہے تب آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھلا یہ ابو بکر کو کیا سوچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنے کو جہان کہہ رہے اللہ انہوں نے اپنے محبوب اپنے رسول اپنے اطالیق سے سنا ہے کہ ایمان جب بجیا بجائے اور خوف ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے اعظم فرماتے ہیں کہ بیٹا خوف یہ ہے کہ جتنے آسمان و زمین کے درمیان میں ذرات ہیں اگر اتنی نیکیاں اتنے اتنی اطاعت ہو تو سمجھے کہ مولا پھر بھی پکڑ ہے اسے خوف کہتے ہیں اور امید یہ ہے کہ اتنی ہی معاشیتیں لفظیں گناہ ہو پھر بھی سمجھے کہ مولا بخش سکتا تیرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا تیرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا گناہ گار گناہوں کو بھی شمار کر بڑی چوکا دینے والی بات یاد آتی ہے موسا علیہ السلام کے پاس ان کی امت آئی اے موسا آپ کو دعا کری ہو سالوں ہو گئے ہیں کہیں سالی میں اب مر رہے ہیں لوگ اگر تم یوں ہی بیٹھے رہو گے تو پھر پوری قوم مر جائے گی اپنی لاکھوں امت کو لے کر موسا علیہ السلام میدان میں غور سے سنیے گا اور دہراتے رہیے گا ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں خطاب میں باری ہوتا ہے کہ مت دعا کرو نہیں قبول یہاں ہم قربت قدم بھرتے ہیں کہ میاں نماز روزہ حج و زکات کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہوتی مشیت اس کی بے پرواہ یہ اس کی بے نیازی ہے سمجھ اللہ کرنا مشیت اس کی بے پرواہ یہ اس کی بے نیازی ہے حسن فرقہ کیا کرتے ہیں کہ کم خانے پہ کیا بولے مگر وہ موسا علیہ السلام تھے اللہ کے محبوب و مقرب رسول اور بندے تھے انہیں کوئی ہیٹی محسوس نہیں کی پروردگار یہ تیری مرضی ہے کہ تو میری دعا قبول نہ کرے لیکن اتنی لاکھوں امت جو ہے اگر تو وجہ بتا دے تو میں اسے بتا دوں کہ موسا کی دعا جو قبول نہیں ہوئی ہم ہاں، اسے یہ بتا دیتے ہیں تم اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت عالم جلال میں کھڑا ہے اور تمہاری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو چالیس برس سے ایک ہی گناہ میں اڑا ہوا ہے پر پیٹو علی مستقل نہیں لہٰذا جب تک غور سے سنیے گا تیری امت میں جو یہاں مجمع ہے اس میں ایک چالیس سالہ پاپی ہے ایک ہی گناہ کو چالیس برس سے پرماننٹلی کر رہا ہے لہذا ہمیں بھی جلال آ گیا جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی عرض کیا مولا موسا کی آواز اتنے لاکھ آدمی کیسے سنیں گے اللہ کا مزاج دیکھیے اے موسا تیرا کام آواز نکالنا ہے پہنچانا میرا کام ہے یہ اپنا کام ہے دستے طلب دراز رکھے یہ اپنا کام ہے دستے طلب دراز رکھے یہ اس کا کام ہے جب چاہے مستجاب کرے اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا شان رحمت کے لیے ہی لے بخش مل جائے اور بات اتنی ہے کہ ہو جائے چنانچہ آپ نے اعلان کر دیا کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے خطاب ہوا کہ قبول نہیں کریں گے میں نے عرض کیا کہ مولا وجہ بتا دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تیری جو یہاں موجود ہے اس میں چالیس برس سے ایک ہی آدمی ایک ہی گنا پر اڑا ہوا ہے لہذا جب تک وہ نہیں نکلے گا بات نہیں ظاہر ہے کہ اللہ نے جب ذمہ لے لیا پہنچانے کا تو کروڑوں آدمی ہوتے جب بھی ان کے کان تک پہنچ جاتا وہ پاپی بھی سن رہا تھا اس نے کہا کہ مولا اب میں رو بھی نہیں سکتا اور الفاظ بھی نہیں نکال سکتا لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ چالیس سالہ پاپی میں ہی ہوں میں دل میں شرمندہ ہوتا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے بخش دے گناہوں نے بھلا تو قابل انعام رکھا تھا مگر رحمت کو شرمائی میرے داما نے کھا دی بارش شروع ہو گئی مجھے یہ آپ کو حیرانی نہیں ہے موسا علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہے پروردگار مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھ نے خطا کی منہ میں سے جو آدمی نکلا وہ مجھے دکھا تیری بات تو غلط نہیں نہیں ہو سکتی موسا ایسا آدمی بھی نہیں نکلا تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں پروردگار پھر تیرے اس مطلب کا کیا مطلب ہے کہ جب تک وہ آدمی نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی ہم اللہ کو جب بات کہتے ہوئے زبان نہیں اے موسا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی آج بارش بھی اسی کی وجہ سے لکھائیے داورے محشر نے میری فرد اس یہاں پر لکھائیے داورے محشر نے میری فرد اس یہاں پر یہ وہ بندہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا لکھائیے داورے محشر نے فرد اس یہاں پر یہ وہ بندہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا ارے زاہد کو جس قدر خفگی میں کشوں سے ہے زاہد کو جس قدر خفگی میں کشوں سے ہے ارے اتنا تو آسیوں سے خدا بھی خفا چنانچہ کنکلوڈنگ لائنس آخر کا معاملہ غور کیجیے تو وہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے موسا علیہ السلام نے کہ وہ من نصیب جو خوش نصیب بنا دیا گیا مجھے وہ اسے دکھا بھی دے موسا علیہ السلام قاہر ظاہر کرے خطاب ہوا کہ موسا تجھے میری عادت نہیں معلوم پروردگار سمجھ میں نہیں آیا ارے موسا جس کی میں نے چالیس برس تک پردہ داری کی ہے پردہ در کیسے ہو سکتا یہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ تمام عمر موسا علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون شخص تھا جس کی وجہ سے عالم جلال میں آ گیا رفتاروں کو تالا اور وہ کون شخص گویا محترم ہو گیا کہ جس کی پردہ داری کو پردہ داری رکھا اور موسا علیہ السلام کو پتہ نہ چل سکا ہاں جی، سنیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی کے عیب کو چھپائے گا اے عائشہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے اتنے آہستہ سے سوال کرے گا کہ پاس والے کو خبر نہ ہو ڈو ایز یو اللہ الحمد للہ رب العالمین اس لیے اللہ کو رب سے جوڑ دیا کہ تمام اسماء صفات جو ہیں وہ رب کے پابند ہیں اب غور کر جائیے کبھی آئیے آلہ یہ کو تو کبھی کتنی مرتبہ ربوبیت کو دہرایا ہے خدا ہے رب عالم اور رحمت عالم بس اتنا جانتے ہیں اب خدا جانے کہ تم کیا ہو اگر ربوبیت اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی تو حضور کی رحمت اللہ فاطمہ محمد کی بیٹی اے صفیہ محمد کی پھوپھی عمل کر ورنہ میری نسبت کام نہیں آئے گی یہاں یا نبی سلام علیہ کا پڑھ دیا اور بخش ہو گئی خدا معلوم جو مٹھائی بٹی ہے وہ غصب کے پیسے سے ہے رشوت کے پیسے سے ہے یہ حیرام کے پیسے سے ملا کر دیا نا سیرت کا جلسہ کر دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خریدا اللہ تعالیٰ بہت دانا اور ہے سنبھال کر سودا اس کے ہاتھ بیچنا کھوٹا ہوگا تو منہ پہ مار دے گا اور قیمت بھی نہ ملے گا الحمد للہ رب العالمین اس کا مقصد کیا ہے سنیے امام غزالی فرماتے ہیں حجیز نقل کرتے ہوئے کہ اللہ کے صفات پیدا کرو جاتے ہیں ارے رسول کے جیسے صفات نہیں پیدا ہوں گے اور حدیث سے مطالبہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے جیسے بات پیدا کرو امام غزالی افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا تم کو ستار اللہ جیسا نہیں ہوگا وقار اللہ جیسا نہیں ہوگا رحیم اللہ جیسا نہیں ہوگا کریم اللہ جیسا نہیں ہونا ہے اپنا جیسا ہونا ہے یعنی تم کو جو معیار دیا ہے تم کو جو توفیق دی ہے اس جیسے رحیم ہو جاؤ ستار ہو جاؤ غفار ہو جاؤ روف اور رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے قرآن نے کیا نقل کر دیا بل مکمدین روف اور رحیم حضور کی شان میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رحیم بھی ہیں اور روف بھی ہیں امام غزالی نحو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے کو یوں بچانے کی کوشش کرتے ہو کہ کہیں تمہیں عمل میں نہ کھڑا ہونا پڑے کہ بھلا ہم اللہ جیسے اعمال کیسے پیدا کریں گے صفات کیسے پیدا کریں گے حدیث فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کو میں نے اپنی صورت پہ پیدا کیا آدم کی کوئی صورت اللہ کی کوئی صورت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اللہ نے فرمایا کہ یہ سملی اور میٹافر ہے تہوی اور اشارہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صفات پہ پیدا کیا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا کو کہ دوسرے سکی فخر کے لیے اس لیے رب ربوبیت لایا اب یہ خیال پیدا ہو کہ بھائی یہ رب کیا چیز ہے الرحمن الرحیم دیکھا کنسٹرکشن دیکھا کانسٹیٹیوشن دیکھا الرحمن الرحیم اور رب کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی رحمت عام بھی ہے اور رحمت خاص بھی ہے فی معافی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت عام اور رحمت خاص یوں سمجھو کہ ایک مشرق کی بھی پیاس پانی سے بج جاتی ہے ایک مومن کی بھی پیاس پانی سے بج جاتی ہے دیتی ہے ایک مومن کا بھی پکا دیتی ہے اگر آپ کو حکم دے دے کہ مومن کا تو کھانا پکائے اور مشرق کا کھانا نہ پکائے تو آپ کی کیا مزاج ہے کہ پکائے کیا ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی نہ ہو بنا دیا ہے محبت نے آپ کو گزار بنا دیا ہے محبت نے آ کو گزار مگر جو آج کے انسان کو اعتبار ہے بنا دیا ہے محبت نے آ کو گزار مگر جو آج کے انسان کو اعتبار اتبار جائیں گے نہ مشرق جائیں گے نہ منافق جائیں گے نہ کافر جائیں گے مومن جائیں گے لیکن تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا اور جنت ہے کیا جہنم کیا جب مزر ہے یہ دنیا تو سمجھ لو جنت بھی یہی اور جہنم بھی یہی ہے تو آدمی حقوق اللہ سے حقوق العباد کی طرف آتا ہے کیسے اللہ نے فرمایا کہ ایک پہلوان اگر ڈر بیٹھک نہ کرے تو اس کے اعضا مضبوط اور کبھی نہیں ہوں گے لیکن وہ پہلوان اس وقت تک نہیں کہلایا جا سکتا تا وقت کے میں کسی کو پچھاڑ نہ دے اے افراد امت محمدیہ تم اگر کوئی کارنامہ نہ کرو گے حکومت العباد کے سلسلے میں تو انسان نہیں کہلاؤ گے انسان بن انسان یہی ہے تیری میراج رنگو نسل و قوم دانت سے گزر جائے سنیے فیملی لائف مولوی حضرات جب گھر میں قدم رکھتے ہیں تو بیوی سے مولانا پکار دیں گے بول آپ نے یعنی وہاں بھی لفظ مولانا گونج رہا ہے اس کے دماغ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ کھانے بیٹھی ہے ابھی کٹورا اٹھا کے پانی پیا حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ اپنے کٹورا اٹھا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ تم نے کدھر لم لگا کے پانی پیا ہے this is the the pain life of مومن تم نے کدھر لم لگا کے پانی پیا ہے آپ نے انگلی سے اشارہ کیا کہ ادھر آپ نے کٹورا گھمایا کہا یہ دیکھو میں ٹھیک کٹورا گھمایا ہے میں بھی یہیں سے پانی پینے جا رہا ہوں رسول کو کیا ضرورت تھی اس کی معلوم ہوا جب رسول شوہر ہیں تو شوہر ہی ہیں جب بیٹے ہیں تو بیٹے ہی ہیں جب باپ ہیں تو باپ ہی ہیں جب بھائی ہے تو بھائی ہے ہم ہر جگہ مولوی ہیں کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فخر کی رسول اور بیوی کے ساتھ دوڑا کتنی مزہ کا بات معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ بلّہ یہ بھی میں شامل نئی نئی شادی ہوئی ہے حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ رہے مقابلہ ہوگا دفعہ ملائی وہ آگے نکل گئی اور بہت خوش ہو کے کہا کہ میں نے آپ کو دیا چار سال کے بعد شادی کے بعد عورت کے جسم میں فرق پیدا ہو جاتا ہے پھر دور ہو گئی عائشہ پیچھے رہ گئی محمد آگے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہا عائشہ میں آگے نکل گیا دیکھا آپ نے یہ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی تھی جس کو نبوت انجام دے رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے ٹہلتا ہے اس کے نام اعمال میں دونوں کے نام اعمال میں کئی حجوں اور عمروں کا ثواب بھی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اے افراد امت محمدیہ تم اپنے میں رحمانیت اور رحیمیت پیدا کرو تب یہ الحمد کے مضمون تم سے ادا ہوں گے اسی لیے اقبال رونا روتا ہے کہ محبت کا جنوب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خوب باقی نہیں ہے سفید ہے نہ مومن کی امیری گیا مومن گئی روشن ضمیری خدا سے پھر وہی قلب و نظر ماں نہیں ممکن امیری بے بم الرحمان الرحیم اب یہی معاملہ نہیں ختم ہوا مالکی کی تو روز جزا کا مالک ہے اگر یہاں سے چھوٹ گئے تو وہاں سے کیسے چھوٹیں گے کہ وہاں ہاتھ پیر آنکھ ناک منہ کان گواہی دے گا اب تو کمپیوٹر ہے اس میں سب سمجھ میں آ گیا اربوں کا معاملہ بٹن دبا کے دیکھ لیجیے کیا ضرب کیا تھا کیا تقسیم کیا تھا وہ ریویو ہو جائے گا اور جہاں ہاتھ بولیں گے جہاں آنکھیں بولیں گی جہاں زبان بولیں گی یعنی ہمارے خلاف زبان گواہی دے گی ہمارے خلاف اگر ہم نے انکار کیا تو ہاتھ گواہی دیں گے ہمارے خلاف پاؤں گواہی دیں گے ہمارے خلاف کان گواہی دیں گے اور اگر کوئی ربوبیت سے چمٹنا چاہتا ہے اس کی بھی فضیلت سن لیجیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نوافر کے ذریعے اگر میرا قرب ڈھونڈنا چاہتا ہے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے بزرگ بولتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے میں اس میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور کیا چاہتی ہے الحمد للہ الرحمن الرحیم اگر آپ تھک گئے ہو تو میں ہاں، اس لیے کہ آپ کی دلچسپی تو میں چاہتا ہوں مالک یوم روز جزا کا مالک ہے یہاں بھائی کے کام بہن نہیں آئے گی والدین کے کام اولاد نہیں آئے گی شوہر کے کام بیوی نہیں آئے گی بیوی کے کام شوہر نہیں آئے گی صدیقہ سے حضور اکرم نے فرمایا کہ مخلوق حشر بالکل اڑیاں ہوگی تو کپڑا نہیں گھبرا کے پوچھا ایسا صدیقہ نہیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا فرمایا وہاں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی میدان حشر ہوگا یہ یوم جزا کا مالک ہے اردو میں کہتے ہیں کہ حساب جو جو اور بخش سو سو سنیے لوگوں کو معاف کر دو قرآن کہہ رہا لوگوں کو معاف کر دو کچھ اپنے زود اور تخ کی وجہ سے نہیں اس لیے معاف کر دو کہ تم لوگوں کو معاف کر دو اور اللہ تم کو معاف کر دو اب اس کے بعد دو آج کل شروع ہوتے ہیں اور پانچ دس منٹ لوں گا ختم کر دوں گا کا دو دوں کا ہی ارے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اہل نے فرمایا کہ تمام قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ان دو ٹکڑوں میں ہے یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سے مدد مانگتے ہیں اعظم فرماتے ہیں کہ کھاتے ہو تو رب کا اور گاتے ہو سب کا بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مالکی یو بدھی نہ بدھو یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں سامنے گرہو سے مستقیم سامنے گرہو سے مستقیم تو اب آپ غور کیجئے کہ عید سے سرات المستقیم اب دعا کر رہے ہیں مالکی الدین بدی کا ایا کا نستعین کچھ بھیگ بھی دے اور کہے ممتے کا بھلا ہو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف اور تیرے دامن میں دینا سراطر مستفیم کچھ بھیگ بھی دے اور کہے ممتے کا بھلا ہو یہ دینا سیرا تصفیم مجھ کو سیدھی راستہ سیدھا راہ دکھا دے تو سیدھا راہ کون ہمارا نہیں ارے وہ راہ دکھا دے جس پر تیرا انعام نازل ہوا ہے غیر اور ان کا راستہ نہیں چاہیے جس پر تیرا غضب نازل ہوا غلط ظالین اور نہ ان کا راستہ جو ہر دھرمی پر اڑے رہے کہ تجھ کو خالق بھی نہیں مانگا مالک بھی نہیں مانا رب بھی نہیں مانگا یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں تاکہ بتاؤں اب ولی نکالا کے زمانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آسمان سے پانی برستا رہے اور زمین سے غلہ اگتا رہے سمجھ لو اور موجود ہیں پھر وہی قرآن کی ہدایت وقون و ماستا دیکھی سچوں کے ساتھ میں رہا کرے سچوں کی پہچان کیا ہے پانچ منٹ میں ہم پہچان ولی کی یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کرامت ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت فوق کرامت آدمی کا مستقل مزاج ہونا سینکڑوں کرامت سے بھاری ہے اور ہم کرامت کو وجہ ولایت سمجھتے ہیں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے اولیاء گزرے ہیں جسے زندگی بھر میں کوئی کرامت نہیں دوسرا ہاتھ سے جب ولی کے قلب کا پیالہ چھوٹا پڑ جاتا ہے بڑا نہیں چھوٹا اور فضل الہی زیادہ ہوتا ہے کہ جو چیز چھلک جاتی ہے اسے کرامت کرتے ہیں میخانے سے چلی تھی کوئی بے خودی کی بات میخانے سے چلی تھی کوئی بے خودی کی بات اگر حرم میں کٹ کو کرامات شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص مہینے بھر مہمان رہا منہ لٹکائے ہوئے جا رہا ہے ہاتھ پکڑا اور پیٹ پر پھیرا کہا بیٹا یہ تو لٹکائے کیوں جا رہا ہے مجھ سے خاطر میں کیا کمی ہو گئی اس نے گھبرا کے کہا حضرت آپ نے اتنی خاطر کی کہ گھر والے بھی نہ کرتے لیکن جو تمنا لے کر آئے تھے وہ پوری نہیں آپ نے مسکرا کے پوچھا تمنا کیا لے کر آئے تھے حضرت مہینے بھر میں کوئی کرامت نہیں رہی تھی تو فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور فرمایا کوئی فیض سنت کے خلاف بھی دیکھا حضرت دوری سے سنت کے خلاف نہیں دیکھا تو فرمایا کہ دوست کو دوست کے خلاف نہ دیکھنا سب سے بڑی کرامت اس کی میں اور تشریح کر دوں بھائی علی گسامی رحمت اللہ علیہ خانے کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی مریدوں کا جی چاہتا ہے کہ پیر کی تعریف کرے کل بھی چاہ رہا تھا ایک مرید کھڑے ہوئے کہ حضرت مقام آپ کا دیکھا ہے آپ نے تبسم فرمایا فرمایا کیا مقام دیکھا ہے کہا ہوا میں ایسے اڑتے ہیں آپ کہ جیسے کوئی خوشی پہ چلا جاتا ہے آپ نے کہا کہتی اور کہا بہت افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق بولنے والا جانور بنایا تھا تو نے مجھے چڑیا بنا دیا کہ چڑیا کو پکڑو تو کدھر جائے گی آسمان میں جائے گی اڑے گی وہ بیٹھ گیا شرمندہ ہو کر دوسرے تیر مارنے کڑے ہوئے حضرت مقام آپ کا دیکھا ہے پوچھا کیا کہا پانی پہ ایسے چلے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی خوشی پہ چلا جاتا ہے فرمایا اس نے آدمی سے چڑیا بنایا جاندار تو رکھا تو نے مجھے بے جان کر دیا پوچھا وہ کیسے کہا کہ لکڑی کے ٹکڑے کو پانی پہ ڈالو گے تو ڈوبے گئے حضرت مقام آپ کا دیکھا ہے پوچھا کیا کہا کہ گستاب سے ایک رات میں مکے شریف آ جاتے فرمایا کہ ایک نے آدمی سے چڑیا بنایا دوسرے چڑیا سے لکڑی کا ٹکڑا بنایا اور تو نے میرے ایمان پہ بھی حملہ کر دیا پوچھا وہ کیسے کہا جادوگر صبح سے شام تک اڑے اڑے پھرتے ہیں اور بہت لمبے راستے کو مختصر وقت میں طے کر دیتے ہیں تو کیا میں جادوگر ہوں گیا اب کوئی چوتھا مائی کا لال بھرا نہیں ہوتا سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہوا میں اڑنا بھی لائق نہیں پانی میں چلنا بھی لائق نہیں کم فاصلے کم وقت میں فاصلے کو طے کرنا ولایت نہیں ہے پھر ولایت کسے کہتے ہیں آپ نے تبسم فرمایا فرمایا کہ اللہ کے واسطے دوستی اور اللہ کے واسطے دشمنی حف اللہ اور بہت اللہ اے عائشہ پھر وہی حدیث میں کرز کہ جس نے اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنے کو جنتی اور مقرر سمجھ لیا اے عائشہ یہی بات اسے دھیان میں لے اور یہ بات اور سمجھتی چلیے کہ حضور نے فرمایا کہ بے دین کے دین کے طریقے کو بیان کرنا اور ظالم کے ظلم کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے ورنہ غیبت کا یہ مقام ہے کہ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا مجھ سے زینا ہو گیا آپ نے فرمایا میں سمجھا تو غیبت ہو گیا تو جو چیز ملٹی پلائی ہو جائے ضرب ہو جائے وہ چھوٹی چیز سے بڑی ہو جاتی ہے جیسے فساد ہے جو آج کراچی میں برپا ہے وہ قدم سے شدید ہے قدم تو ایک آدمی کا ہو اور فساد سے روز آدمی مر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا اب تین پہچانے سن لیجیے کی تو اسی پہ معاملہ ختم ہوتا ہے آپ کہیں گے میں جا رہا ہوں تین پہچانے یہ ہیں پہلی پہچان یہ ہے ولی کی ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست پہلی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ برائی کی جائے اس کو تکلیف دی جائے تو وہ معاف کر دے اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ احسان کر کے جتاتا نہیں حدیث و قرآن میں یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو کچھ اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے نہیں اس لیے معاف کر دو کہ تم بندوں کو معاف کر دو میں اللہ ہوتے ہوئے تم کو معاف کر دوں اور فرمایا کہ جو احسان جتاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی کہہ کر کے خود ہی چاہتے نہیں یہ فرمانے محبوبی ہے دوسری پہچان یہ بتائی ہے ڈاؤن ٹو ارتھ کی کہ وہ مریدوں کے چڑھاوے کا انتظار کرتا ہے یا اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے ارے جو خود توحید پہ نہیں کھڑا ہے دوسروں کو توحید پہ کیسے کھڑا کر ایک لانت اور ہے حضرت سے نہ بولیے گا کراچی میں بیٹھے ہوئے مکی میں نماز پڑھو حضرت سے نہ بولیے گا کراچی میں بیٹھے ہوئے مدینے میں نماز پڑھو اور خدا کی قسم وہاں جل کی حالت میں حضور امام ہیں اور صحابہ مقتدی ہیں آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم جات ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے کو حیاض نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند رہا آدھی نماز ختم کر کے یہ فوج چلی جاتی ہے آدھی فوج پھر آتی ہے اور حضور اس کی نماز مکمل کراتے ہیں یہ پیر یہ دنیا دار یہ مکہ آپ کو اشارہ کر دوں سورہ توبہ کی چوتیسویں اور پینتیسویں آیت کر لیجیے گا جو فرصت ملے اس میں دو ٹیکنیکل ٹرم یوز اس ہیں اصطلاحی لفظ روحبان اور احبار فرماتے ہیں کہ یہ بے عمل عالم اور دنیا دار پیر وہ ہیں کہ لوگوں کے حق مار کے سونا چاندی روپے پیسے جمع کرتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم ان کا حشر کیا کریں گے کہ ان کے روپے اور چاندی اور دولت تفوا کے ان کے پہلو دگوائیں گے ان کے سینے دگوائیں گے ان کی پیٹھے دگوائیں گے یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھائی آپ لوگ سنیں تو اور بات ہے مطلب یہ کہ کا کا عبادت جو مانگنے طریقہ ہے اس طرح مانگو در قریب سے بندے کو کیا نہیں ملتا عبادت کیا ہے اپنے کو محبوب اور کسی کو حاکم سمجھنا ہے یہ خلاصہ ہے عبادت کسی کو حاکم اور اپنے کو محبوب سمجھنا اور اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو اسے عادت عبادت کہیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ علوم میں فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ تیری عبادت عادت ہی بنی رہے گی عبادت کب بنے گی میرا شعر ہے اس میں کہ پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی سنی ایک بزرگ کے پاس تربیت کے لیے ایک شخص آئے کہنے لگے اتنی تو نمازیں پڑھتا ہوں اتنے تو روزے رکھتا ہوں اتنے تو حج کرتا ہوں اتنی دچا دیتا ہوں کہنے بیٹا اگر میرے پاس آئے ہو تو جو میں کہوں گا وہ کرو گے کہنے کیا فرمایا نماز کی بھی نفی نہیں پڑھو گے صرف فرض نمازیں پڑھو گے سنت پڑھو گے اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھو گے اور فرض روزے رکھو گے اور کوئی نفی یہ میں کر تو دوں وجہ کیا ہے اس کی کہنے گے بیٹا تو کثرت عبادت میں پھولا ہوا ہے اسی لیے تجھے راستہ نہیں ملتا آج زاہد کھیل پر ربنے پشیما ہو گیا زہد نے اتنی طرح کی کہ ہو طائف میں اپنا واقعہ سنا دیا ایک صاحبزادے آئے کہنے گے چچا میں آپ کو تین برس سے کبھی کیا ہوا کہیں میری تقریر کا کیسے سن لیا ہوگا کہا جس سے پوچھتا ہوں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے عمر اس وقت ستر اب رکھتی کہنے لگے یہ مکان دیکھا تھا اور یہ آپ کو دیکھا تھا خواب میں اور تکلیف سنی تھی مگر کوئی بتاتا نہیں طائف میں پوچھ رہے ہو کوئی بتاتا نہیں ہماری حسد کے میں نے کہا ضرورت کیا پیش آئیے تو بتاؤ وہ سے سنیے گا نا بدو کیا چیز کہنے لگے ساٹھ طلبا ہے ان کا ان کا میں لیڈر ہوں ہفتے میں دو مرتبہ تقریر کرتا ہوں عمر سترہ برس کی ہے تو جتنا ٹیلنٹڈ لڑکا ہوگا وہ مگر میرا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ خدا کی قسم مجھے کھانا بھی یاد نہیں اور ایسا ہے کہ اگر ہفتہ بھر اور گزر گیا تو میں پاگل خانے چلا جاؤں گا مجھے بتا لیجیے میں نے کہا بیٹا غلط جمع آ گیا نہیں صاحب آپ بتائیے میں نے کہا پہلے تو یہ صافہ جو تم باندھے ہوئے سننا سمجھ کے لیے پا اشرف علی صاحب کے مرید اور خلیفہ اور میرے دادا کے دوست مزدور صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ کی پگڑی اچھالی جائے گی شیخ کی پگڑی اچھالی جائے گی سرکشی سر سے نکالی جائے گی اور شیخ پینے کا ارادہ تو کریں سے منگا لی جائے گی میں نے کہا بیٹا یہ جو فضیلت کی پگڑی یہ سنت نہیں ہے تم پکڑیاں باندھے ہوئے پہلے تو یہ اتارو اس نے وہی اتار دی میں نے کہا آپ جماعت کا معاملہ کہا اس سے تو توبہ کر کے آیا ہوں گروسوں خصوص جماعت کے ممبر چلا آ رہا میں نے کہا اچھا اب نفیلے بہت پڑھتے ہو کہہ لیں گے ہاں جی، نفیلے بھی سب چھوڑ لیں گے نفیلے بھی سب چھوڑ دیں میں نے کہا کوئی تقریر نہیں کرو کر کریں تقریر اگر آپ خدا کی قسم یہ کہیں کہ زہر پیدا کرے گا تو میں وہ کھا لوں گا میں اپنی حالت سے نکلنا چاہتا ہوں تو پاگل ہو جاؤں جسے کھانے کو میں یاد رہے اس کا اور کیا یاد رہے تو میں نے کہا تصویر بھی بہت پڑھتے ہوں گے کرنے کی بھی تصویر پڑھتا میں نے کہا یہ بھی حدیث سنیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر العمور اوسط ہر چیز میں خیر ہے اگر وہ اوسط ہو بیلنس کے وے متوازن راستہ جسے اقبال لکھتا ہے کہ زندگی کی رہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل یہ سمجھ لیں جیسے مینا خانہ بارے دوست ہے میزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی جو محلے بھر میں بد زبان تھی ان کے مرید نے کہا سوچا کہ میرے شیخ نے ایک بد زبان عورت سے شادی کر لی چلو میں بھی کر لوں اس نے بھی شادی کر لی میرکی کو زکام ہوا اس نے بھی نال ٹکوایا آخر وہ زندگی سے عاجز ہو گیا شیخ کی خدمت میں آیا کہنے لگے صاحب میں تو بھر پایا اس عورت سے میزا مظہر جان جانا رحمت اللہ نے فرمایا کم وقت اس سے کس نے کہا تھا کہ زبان دراز سے شادی کر فرمایا آپ نے کی کہا مجھ سے تو میرے اللہ نے کہا تھا یہ بزرگی ہے کہ کون ایسا آدمی ہے کہ جو اس زبان سے شادی کرے گا میں نے اپنے کو پیش کر دیا تو ہر دن میں خیالے رکے جانا نہیں ہوتا ہر دن میں خیالے رکے جانا نہیں ہوتا ہر فرد بٹر حافظ ہے پورا نہیں ہوگا دور نبوی کی ایک اصطلاح سن لیجیے اصل میں ہم پڑھتے لکھتے ہیں بھی نہیں اور بھی نہیں کرتے ایک صحابی نے بیوہ سے شادی کر لی اصطلاح ہے آپ میں بیوہ سے شادی بہت ثواب کی بات ہے نا لیکن ہر کام ہر ایک کے کرنے کے لیے نہیں ہوتا آخر عاجز ہو گئے مزاج میں فرق تھا حضور سے آ کے گلا شکوا کرنے لگے حضور نے فرمایا تجھ سے کس نے کہا تھا کہ بیوہ سے شادی کر کہا حضرت بیوہ سے شادی کرنے کی فضیلت جو سنی تھی تو ارشاد فرمایا زبان گوہر پار سے کہ بیٹا ہر کام ہر ایک کے کرنے کے لیے نہیں ہوتا دیکھا آپ نے میرا اپنا واقعہ ہے کراچی میں جب میں تقریر کرتا تھا تو بھولو پہلوان بھی سننے آتے تھے ایک دن مجھ سے کہنے لگے خان صاحب کئی مرتبہ آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے آپ اتنا کھانا کھاتے ہیں کہ میں کان میں رکھوں آپ زندہ کہتے ہیں تو میں نے کہا بھولو پہلوان جو میں کھاتا ہوں وہ تم نہیں کھا سکتے جو تم کھاتے ہو میں نہیں کھا سکتا وہ شخص نے تشریح نہیں چاہیے اور کہنے کے بھی سمجھ گیا جو کچھ کہا ہے اس کا ثواب نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امبیہ صاف الواج متحرہ اہل بیت بحثات صحابہ کرام طبع صحابہ مولین مقربین اولیاء امت مومنین امت مومنات امت کو اس کا طبع پہنچے یا اللہ اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبین مقربین کے سطح میں ہر مسلمان کو نور ایمانی صحت جسمانی حالات سے کے مقال عطا فرمائے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما مصیبت زدوں کی مصیبت آسان ہو بے سارے اولاد عطا فرما یا اللہ کشتی ہماری بھی اس بہت میں پھنسی ہوئی ہے پر تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال دے احمد مختار کا ہے واسطہ حیدر کرار کا ہے واسطہ واسطہ اصحاب کا ابرار کا واسطہ ازواج کا اطہار کا واسطہ ہے صرف تہوار کا واسطہ ہے منظر غفار کا اور مظہر خاطی لگائے آس ہے اور نظر ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے سبحانہ ربی کا رب العزت ہما یسون و سلام الحدر مسلینا الحمد للہ رب العالمین سمینا و عطانہ وفران ربنا وعین کر مسیح و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خلق محمد و عالم و اصحابی و ضروریات ہی اجمعین برحمتی قیا الحمر الرحمین یہ میری تقریر میرے عزیز دوست حکیم سعید شہید مرحوم کے مکان پر بیٹی سعدیہ کی فرمائش میں کی گئی اور عوام کی دلچسپی کے لیے اس کا کیسے پیش کیا جا رہا ہے اور قابل مبارکباد ہے بیٹی سعدیہ کہ انہوں نے اپنے والد محترم کی اس روایت کو قائم رکھا کہ جب بھی میں مدینہ منورہ سے کراچی حاضر ہوتا تو پھر وہ محفل کا انتظام کرتے اور میری تقریر منعقد کرواتے اور دلچسپی سے لوگ اسے سنتے انشاءاللہ شاء آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا بہرحال سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس پروگرام کو خلوص سے جاری رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے مما علینہ الل بلاب المبین